مسعر نے نے نے ہمیں بن سے سے حدیث بیان کی انہوں انہوں ابن اپنے والد حضرت بوریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سفیان سوری کی حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو نو